ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یاد ہوتی جائیں گی جی قریشی بھائی السلام علیکم مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے میں کافی عرصے سے ادھر جو مطلب قربانی کرتا ہوں خود جا کے کرتا ہوں لیکن میرا کسائی جو ہے وہ عیسائی ہے نام کا عیسائی ہے گرجے وغیرہ میں نہیں جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے آپ سے صرف ایک بات تو یہ بتائیے کہ کیا کہتے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے یا وزو ہونا بھی اس کا ضروری ہے دوسرا بھائی یہ پوچھ رہا تھا اگر اب اتنے عرصے سے میرا کسائی دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح جو ہے اس کو حلال کرتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں یہ اللہ اکبر کہتا ہوں اگر میں اس کو انگلش میں کہوں گا تو وہ انگلش میں وہ پڑھ دے گا گاڈ از گریٹ تو اگر وہ یہ کرے تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرا جانا ضروری ہے کیا مسلمان کا قربان کرنا ضروری ہے یا ایک عیسائی اگر یہ پڑھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کر سکتا ہے یا نہیں بھائی ہاں، قربانی ویسے ہی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی سن ہے تو آئی کی بجائے کسی مسلمان کرائیں مسلمان نہیں ہے تو خود کریں اور کو مسلمان نہیں خود کریں بجائے کسی اور کے کہنے کے اور اگر وہ چپکڑے اور آپ بسم اللہ اللہ اگر کہیں تو پھر بھی حلال نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عیسائی ہے اونچی آواز سے اللہ کا نام لیتا ہے ذبا تو ہو جائے گا لیکن اس سے ذبح کرانا مناسب نہیں ہے قط ان لہذا قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کریں اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو جیسے وہ چاہتے ہیں اب وہیں جا کر کریں اسی طریقے سے لیکن ذبح اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں اور یہی بہتر طریقہ ہے اب ایک راز بھائی رہ گئے اس کے بعد انشاءاللہ شاء بھائی سے گزارش کریں گے